الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقوا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم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 حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام دوستو اور بزرگوں اور بھائیوں گھروں میں بیٹھ کر سماعت فرمانے والی میری ماؤں اور بہنوں رب کائنات رب ذوالجلال والاکرام نے دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے چاہے وہ مخلوقات زمین اور آسمان کے درمیان کے اندر ہو یا آسمان کے اوپر ہو یا زمین سے لے کر تحت سرا تک ہو ساری کائنات کے نظام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور بنایا اللہ پاک نے ساری کائنات کے نظام کو بنانے کے بعد ساتھ یہ اعلان کر دیا اپنے بندوں کو اس بات سے مطلع کر دیا کہ اے میرے بندوں اور بندیوں یہ کائنات کا نظام جو بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کائنات کے کائنات نظام کے اوپر ایک وقت اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ساری کائنات کا نظام دھرم برم اور ختم ہو جائے گا اور ساتھ اپنے بندوں کو یہ بھی بتلا دیا کہ میں کائنات میں ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل انسان کو بنایا ہے اور اس انسان کے اوپر بھی زوال آنے والا ہے یہ انسان بھی جو ساری کائنات کی مخلوقات سے اعلیٰ ہے فرشتوں سے بھی جنات سے بھی اعلیٰ انسان ہے کیوں اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام انسانوں کے اندر تشریف لائے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو کائنات میں اللہ کے بعد جن کا مقام ہے تو اپنے بندوں کو بتلا دیا کہ تمہارے اوپر بھی ایک دن اور ایک وقت آنے والا ہے تجھے بھی ختم کر دیا جائے گا اور کائنات کے نظام کو بھی ختم کر دیا جائے گا جو میں نے خطبے کے اندر رب کائنات کا فرمان فرمان ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ایک بیماری کو ذکر کیا اور ساتھ اس کا علاج بھی تجویز کیا کہ میرے بندوں کے اندر ایک بیماری ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا کہ میرے بندے دنیا کے اندر آنے کے بعد انہوں نے دنیا کو ترجیح دینی شروع کر دی ہے دنیا ہر کام کے اندر انسان کی کوشش یہ ہے کہ میری دنیا بن جائے میں ہر کام کے اندر دنیا کے اعتبار سے ترقی کرتا چلا جاؤں جب یہ دل کے اندر اس نے پختہ عزم جب سے کیا ہے دل کے اندر اس بات کو اتار لیا کہ میں دنیا کے اعتبار سے ہر طرح سے ترقی کروں میرے بچے ترقی کریں میری اولاد ترقی کرے میرے بہن بھائی ترقی کرے تو اس وقت سے یہ بندہ یہ انسان آخرت سے غافل ہو گیا دنیا کے اوپر آنے والا جو دن ہے جس میں دنیا ختم ہو جائے گی انسان کے اوپر آنے والا وہ وقت جس میں انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اس دنیا سے اس کا سفر ختم ہو جائے گا اور سفر آخرت شروع ہو جائے گا تو اس دن سے یہ غافل ہو گیا اس وقت سے یہ غافل ہو گیا کیوں اس لیے کہ بل سخر الحیات دنیا کہ انسان نے دنیا کی زندگی کو ہر کام کے اندر ترجیح دینی شروع کر دی کہ میری دنیا بن جائے میری زمین زیادہ بن جائے میرے پلاٹ زیادہ ہو جائیں میری گاڑیاں زیادہ ہو جائیں میرے بنگلے زیادہ ہو جائیں میری فیکٹریاں زیادہ ہو جائیں جب سے اس نے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لیا ہے دنیا کی محبت کو دل کے اندر جگہ دے دی ہے اس وقت سے انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو یہ لذتوں کو توڑتی ہے قبرستانوں میں جایا کرو تمہیں پتا چلے کہ یہاں پہ ہمارے اباؤ اجداد دفن ہیں میرے بہن بھائی یہاں پہ دفن ہیں میں نے خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کر ان کو قبر کے لحق کے اندر اتارا ہے پھر دنیا کی محبت کم ہوگی اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی جب بندے کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے پھر وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے